پورا اسلام یا اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ آپ فرنگیت مغرب زندگی چاہتی ہیں یا اسلام ان دونوں میں سے ایک ہی کا کو انتخاب کرنا ہوگا دونوں کو خلط ملت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے اسلام چاہتی ہو تو پورے اسلام کو لینا ہوگا اور اپنی پوری زندگی پر اسے حکمران بنانا ہوگا کیونکہ وہ تو صاف کہتا ہے خود خلوف البقرہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ اور اپنی زندگی کا کوئی ذرا سا حصہ بھی اللہ کی اطاعت سے مستثنا نہ رکھو آدھا اسلام اور آدھا کفر نہ دنیا ہی میں کسی کام کی چیز ہے اور نہ آخرت ہی میں اس کے مفید ہونے کا کوئی امکان ہے اور اس کے مرکب پر اسلام کا لیبل ایک جھوٹ بھی ہے